ہاتھی کا وزن ایک بار ایک امیر آدمی نے اپنے پسندیدہ ہاتھی کا وزن کرنے کا فیصلہ کیا لیکن کیسے اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے خیالات پوچھے ان میں سے ایک نے کہا ہمیں ایک بڑا ترازو لانا چاہیے لیکن دوسروں نے اس سے پوچھا کس کے پاس ہاتھی کے وزن اتنا بڑا ترازو تولنے کے لیے ہے میں جانتا ہوں ایک اور نے کہا ہمیں ہاتھی کو ٹکڑوں میں کاٹنا چاہیے اور ہر ٹکڑے کا الگ الگ وزن کرنا چاہیے کتنا خوفناک خیال ہے لیکن اس سے بہتر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چنانچہ وہ سب کام پر واپس چلے گئے ایک متجسس بچہ بڑوں کی باتیں غور سے سن رہا تھا وہ کبھی ہاتھی کا وزن کیسے ناپ سکیں گے اس نے حیرت کیا یہ ناممکن ہے لیکن پریشانی نے اس کے دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں روک سکتا تھا اب اس بچے کو دریا کے کنارے بیٹھ کر تمام کشتیوں کو آتے جاتے دیکھنا پسند تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک کشتی پانی میں بہت نیچے بیٹھی ہے اس کے اطراف میں لہریں بلند ہو رہی تھیں اچانک لڑکا چھلانگ لگا کر امیر کے گھر کی طرف بھاگا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اب کے ہاتھی کا وزن کتنا ہے اس نے اسے بتایا اور اس سے ہاتھی کو دریا کے کنارے لانے کو کہا سارے گاؤں والے ارد گرد جمع ہو گئے لڑکا ہدایات دینے لگا ہمیں ایک مضبوط کشتی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ایک کشتی لائی گئی اب ہاتھی کو کشتی میں سوار ہونا چاہیے ہاتھی کے داخل ہوتے ہی کشتی پانی میں نیچے بیٹھ گئی لڑکے نے مار کر لیا جو وہ گھر سے لایا تھا اس نے کشتی کے اس طرف ایک لکیر کھینچی جہاں پانی کی سطح اسے چھوتی تھی اب ہاتھی کو کشتی سے نکالو اس نے ہدایت کی جلد ہی ہاتھی کنارے پر محفوظ کھڑا تھا اور کشتی پانی میں اٹھ چکی تھی سائڈ پر لائن صاف نظر آ رہی تھی اب کچھ پتھر کشتی پر لادنے دو اگلا حکم تھا پتھروں کو اس وقت تک لادتے رہیں جب تک کہ کشتی وہاں تک نہ ڈوب جائے جہاں وہ پہلے تھی کنارے کی لکیر کو پانی کی سطح کو چھونے دو رکو جب لائن پانی تک پہنچی تو لڑکے نے کہا اب کشتی کے تمام پتھروں کا کل وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہے گاؤں والوں نے تالیاں بجائیں کیا ہوشیار بچہ ہے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا لیکن لڑکے نے چیخ کر ایک سوال کیا کیا ہم پتھروں کا کل وزن معلوم کریں فوری طور پر لوگ اپنے بیلنس ترازو جمع کرنے کے لیے ان کے گھروں کو بھاگ گئے ایک ایک کر کے کشتی سے پتھر نکالے گئے گاؤں کے بچوں نے بلائے جانے پر وزن لکھ دیا آخر کار آخری پتھر کا وزن کیا گیا تمام پتھروں کے وزن کو جوڑ دیا گیا تمام حساب دو بار چیک کیے گئے لڑکے نے کل پڑا اور امیر آدمی خوشی سے ہنس پڑا اس کے لیے ہاتھی کا وزن تھا ایک روایتی چینی کہانی